کرانا محترم دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے ایم پی پارا زمنگ دکان پر یا سات عشا تو سنت اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انورش توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس الحمد اللہ نزل نزل الفرقان وسل والسلام على سيد سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد والا آل محمد كما بار تالا إبراهيم وعلى والا إبراهيم إنك حميد انتہائی قابل احترام علماء کرام زیوکار سامعین طلبہ بھائیوں مدرسہ تنویر القرآن میں حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار بندی کے سلسلہ میں آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے علم و عمل بیان اور تقوی ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر جلیل القدر علماء کرام آپ احباب کے سامنے اپنے اپنے بیانات آسن انداز میں پیش فرما چکے مجھے احساس ہے کہ رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا مختصر وقت میں نئے چند معروضات حاضری کے حوالے سے آپ احباب کے گوشت گزار کروں گا میری آپ سے اپیل ہے میرے طویل ترین سفر کو مد نظر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میری معروضات پہ غور کیجیے گا شاید اگلی ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کے تحفظ کے لیے اگر انسان کو اپنا مال اپنی جائیداد اپنی قوم قبیلہ برادری اپنے تعلقات حتیٰ کہ اپنی قیمتی ترین جان بھی قربان کرنا پڑے انسان یہ تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس نعمت کو چھوڑنے کے لیے انسان کبھی بھی تیار نہیں ہوتا اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کے تحفظ اور بقا کے لیے انسان نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا لیکن اس نعمت کے اوپر داغ اور دھبا انسان برداشت نہیں کرتا میں نام لے رہا ہوں اور آپ احباب امید ہے میری تائید کریں گے کہ واقعی حقیقت ہے کہ اس نعمت کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی غیرت مند انسان تیار نہیں سب کچھ اس کے تحفظ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار وہ نعمت ہے عزت آپ احباب کا کیا خیال ہے کوئی غیرت مند انسان اپنی عزت کے اوپر داغ برداشت کر سکتا ہے ذوق کے ساتھ احباب کا جواب بھی نہیں آیا میں بات آگے کیسے چلاؤں گا کوئی غیرت مند انسان اپنی عزت کے اوپر دھبا برداشت کر سکتا احباب عزت ملے گی کسے رب کعبہ کی قسم جس انسان کے دل کے اندر آمنا کے لال کی عزت نہیں اس انسان کو دنیا و آخرت میں کبھی عزت نہیں مل سکتی اگر دل کے اندر امام الانبیاء کی عزت ہے اس انسان کی عزت کا محافظ رب العالمین بن جائے گا اور جس انسان کے دل میں آمنا کے لال کی عزت نہیں رب العالمین کے دربار میں اس بندے کی بھی عزت ہمارے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے نہ ہو جس محبوب کی عزت کا محافظ خود رب العالمین تھا اب دیکھیے کلام مقدس کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

آیت نمبر بتیس سورت کا نام سورت الانفال نام بارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ بنانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوے لگانے والے مشرقین مکہ کے ایک سردار نظر ابن حارث اس کی قیادت میں بیت اللہ شریف کے سائے میں کٹھے ہو گئے اور کہتے کیا ہیں کعبہ کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اللہ ہوں انکان ہاضا اے اللہ اگر آمنا کا لال سچا ہے اور ہے بھی نند احباب بڑا عجب انداز کلام مقدس کا ایک بندہ وہ ہے جسے میں سچا کہہ رہا ہوں ایک بندہ وہ ہے جسے آپ سچا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہماری سوچ اور فہم درست نہ ہو ہمارا تجربہ ٹھوکر کھا گیا ہو لیکن جسے رب العالمین سچا کہہ دے اس کی صداقت میں شک اب دیکھیے انداز ان کا کہتے کیا ہیں اللہ هو الحق ان کا نہ اللہ اگر آمنا کا لال سچا نبی ہے اور ہے بھی تیری طرف سے سچا سچا بھی تو نے بنایا اللہ ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اب عام دوسری مثال یہ میرے ہاتھ کے اندر کپڑا موجود ہے میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ دعوی کرتا ہوں قیمتی کپڑا ہے بہت عالیشان ہے بہت حسین ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم کپڑے کو حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کا اعتراض کپڑے پہ نہیں ہے بلکہ میری بات پہ اعتراض ہے مجھ پر اعتماد نہیں مکے والے کہنے لگے اللہ ہم ان کا نہ مل نیند اللہ اگر تم نے سچا بنایا ہے ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں گویا کہ رب العالمین پہ دراز مالے کے کائنات کے انتخاب پہ دراز ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پروردگار جب ہم مانتے نہیں ہیں اف تین ہزارہ تمین سما ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں ہم پتھروں کی بارش تو منظور کر سکتے ہیں لیکن سچے نبی کے پیچھے چلنا ہمیں منظور نہیں ہے اللہ بس دعا کیا کرو اللہ سد سے محفوظ رکھے امین کہہ دو ہمارے میاں والی کے ایک قصبہ کالا باغ میں دو آدمی تھے ایک شین تھا اور دوسرا سین سمجھ گئے نا جی ایک شین تھا دوسرا سین پڑوسی تھے تھے دونوں ان پڑھ لیکن بحث کرنے میں بڑے ماہر ہر وقت مذہبی بحث مذہبی تکرار یہی گفتگو ایک دن شین جا رہا تھا جاتے جاتے کہنے لگا جا آ جا میں معاویہ کو نہیں مانتا کہہ سکتا تھا شین جو ہوا جا جا میں معاویہ کو نہیں مانتا سین کہنے لگا جا جا میں علی کو نہیں مانتا ضد کیا کرو اللہ زد سے بچائے آمین کہنے لگے اللہ اگر سچا نبی ہے ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں پتھروں کی بارش نازل کر وہ منظور ہے لیکن سچے نبی کے پیچھے نہیں چلیں گے اب آب اب جو پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں انہیں پتھروں کی بارش نہیں مانگنی چاہیے تھی کیونکہ نمونے بھی دیکھے ہوئے تھے پتھروں کی بارش کے اور العالمین کا قرآن سورت کا نام سورت الفیل فرمایا الم تر کئی ففال ربو کا الم فی علیہم بو کاجلکی تجنی سلمی من سجین فج نو مأکون یہ میرے سامنے سورت الفیل آخری بارہ جب حج کرنے والے ہیں مینار سے جاتے ہیں عرفات کے میدان کی طرف راستے کے اندر وادی وادی محسر جس وادی کے اندر بلا نمین نے اور اس کی فوج میں پتھروں کی بارش نازل کی تھی اور یہ وادی مکہ مکرمہ سے دور نہیں ہے مکہ والوں کو پتا تھا کیسے رب العالمین نے پتھر برسائے تھے ابرا اور اس کی فوج مارا جب ابرا ہاتھیوں کی جماعت لے کے آیا اور پروگرام یہ تھا میں نے کعبہ کو گرانا ہے الیاز باللہ اور ابرا کی فوجوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا آمنا چلال صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان پہنچ گئے ابرا کے پاس ابرا مہربانی کر اپنے فوجیوں کو حکم دے میرے اونٹ واپس کر دیں یہی میرا سرمایہ ہے ابرا حیران ہو گیا کہنے لگا خواجہ عبد المطلب میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں آپ کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے عبد المطلب جواب دیتے ہیں برا تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو کہتا ہے میں کعبے کو گرانے آیا ہوں کعبہ جانے کعبے والا جانے صبح ہوگی اچھا دیکھا جائے گا ابرا نے اپنی فوج کو حکم دیا اونٹ واپس مل گئے صبح کا وقت آیا ابرا نے اپنی فوج کو بنانا جایا ہاتھی کے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے بس اسی سوچو بچار میں تھے رب العالمین نے پرندے بھیج دیے جماعتوں کی جماعتیں ان کی چونچ کے اندر دو پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر اللہ کریم کون سے پتھر اللہ کریم فرماتے سجی آگ پہ پکے ہوئے پتھر اور قانون یہ ہے کہ اگر کچی مٹی کا ڈھیلا لگ جائے اور وجود میں زخم ہو جائے زخم جلدی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے لیکن آگ پر پکی ہوئی چیز سے اگر زخم ہو جائے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا پیپڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے پرندوں کی چونچ میں پنجوں میں جو پتھر تھے اللہ کون سے پتھر دے فرمایا میں ان سی جی آگ پہ پکے ہوئے پتھر آ گئی پرندوں کی جماعتیں اور چھوٹی چھوٹی کنکیاں گرانی شروع کر دی اللہ اللہ آپ کا تو علاقہ ریتلا ہے نہیں نا ہمارے ریتلے علاقے کے اندر اگر تیز آندھی چل بڑے ریت اڑتی ہے اور ریت کے ذرے وجود میں لگتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سوئیاں چب رہی ہوں یہ تو معمولی ریت کے ذروں کا حال ہے اور جو رب العالمین کے حکم سے کنکریاں برسا رہے تھے ان کا حال کیا ہوگا اللہ برمانے فاجانا ہوں کاسم گائے اور بھینس چارہ کھانے کے بعد اپنے میدے میں گئی خوراک کو دوبارہ منہ میں لے آتی ہیں دوبارہ چبانا شروع کرتی ہیں خوراک کو پیسنا شروع کرتی ہیں ایسے رب العالمین نے پیس ڈالا جس طرح کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے اللہ کا رہے اللہ کون رب العالمین سے ٹکر لینے والا ہمارے میاں والی کے استاذ العلماء مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے لیکن میں محمد امیر یہ کہتا ہوں اللہ کریم چڑیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو گی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو گی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں کبھی پتا نہیں مکہ شریف کے قریب یہ واقعہ پیش آیا کہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی اب راؤس کی فوج کو تباہ برباد کر دیا اب مکے والوں کو پتا بھی تھا تھا کیسے رب العالمین کے حکم سے پتھروں کی بارش آئی تھی اور مکے والوں نے اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا ہاتھیوں والا سال پتا بھی تھا بارش پتھروں کی کیسے آئی تھی اور کیسے انجام ہوا تھا لیکن نمونہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں لینا ہجارتن من السماء اللہ ہمارے اوپر پچھوں کی بارش نازل کر ہمیں یہ تو منظور ہے لیکن سچے نبی کے پیچھے چلنا منظور نہیں اللہ اتنی جد سورت کا نام سورت سعد یہ میرے سامنے تیئیسواں بارہ رب العالمین کی لارے کتاب مالے کے کائنات نے یہاں انداز سمجھایا اللہ اللہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا یہ میرے سامنے مالے کے کائنات کی لارے کتاب رب العالمین فرماتے ہیں او مکے والو او میں اللہ کریم تمہارے ضمیر پہ دستک دوں رب العالمین بات کیا ہے مالے کے کائنات فرماتے ہیں جن بستیوں کو میں اللہ کریم نے تباہ برباد کیا مکے والوں تمہارا حال کیا ہے رب العالمین حال کیا ہے مالے کے کائنات فرماتے ہیں او مکے والوں آتے جاتے ان بستیوں میں تم گزرا کرتے ہو اور کیسے گزرتے ہو مسبحین بل آفلا تاکلون جس پسی پہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش نازل کی تھی تمہارا گزر بھی ہوتا رہتا ہے سورت کا نام سورت بارہواں پارا رب العالمین فرماتے ہیں مل جا امرونا جلنا آلیاف لہ اللہ اللہ یہ میرے سامنے بارواں بارہ سورت ہود کھلی ہوئی ہے اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر بیاسی کے اندر جب حضرت سنا تو سلام کی نا فرمان کو میں اللہ کریم نے عذاب کا فیصلہ کیا اللہ کریم کیا ہوا پھر جبریل امین نے پر مارا اٹھایا ساری بستی کو اور اوپر لے جا کے الٹا کر دیا اللہ اللہ لیا سانس لہا انتر من ہجارت اللہ نے آگ پہ پکے ہوئے پتھروں کی بارش نازل کی مسلمت ربے کا لگاتار برسنے والے اور پتھروں پہ نام لکھا ہوا تھا تمہیں فلاں ظالم کو جا کے لگنا ہے آج دنیا حیران ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ربے کا بدی قسم اگر آج انسان نشانے پہ لگنے والے میزائل بنا سکتا ہے تو نشانے پہ لگنے والے اللہ پتھر بھی بنا سکتا ہے میں اب آپ کی جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ مقام و من امن ظالمینا بے بعید تین معنی کیے گئے اس مقام کے ایک عرض کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے جس بستی پہ پتھروں کی بارش نازل ہوئی تھی مکہ والوں وہ بستی تم سے دور نہیں ہے آتے جاتے شام کے علاقے میں نمونہ دیکھتے ہو کھنڈرات موجود ہیں تباہی کے آسار موجود ہیں لیکن کلام مقدس کا یہ انداز بھی سناتا جاؤں یہ میرے سامنے سورت العلوم رب العالمین کی لارے کتاب اللہ یہ تو مجھے بتا تو انہیں بستیوں کو تباہ و برباد کیا ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا سورت کا نام سورت العلوم اکیسواں پارا میرے سامنے اور آیت کا نمبر بیالیس قرآن میرے سامنے ہے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے اللہ تو نے تباہ و برباد کیا بستیوں کو سب سے ان کا جرم کیا تھا اور اب العالمین نوین فرماتے ہیں کل سیروں فل ارضر کئی فکانا کے الزین مل قبل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو چلو پھرو زمین کے اندر سیر کرو زمین کے اندر چکر لگاؤ زمین کے اندر جو تم سے پہلے لوگ و برباد ہوئے جو ان کا عبرتناک انجام ہوا ذرا دیکھو نا اللہ کریم ان کا جرم کیا تھا سب سے بڑا فرمایا کان اکثر ہوں مشرقین جن بستیوں کو میں اللہ نے اجاڑ دیا تباہ و برباد کر دیا سب سے بڑا ان کا جرم یہ تھا کہ اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ کیسے سورت کا نام الم کبوت یہ میرے سامنے بیسواں بارہ آیت نمبر چالیس کلام مقدس کے حوالے میں تو ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں اللہ دے فکل خزنا بے سمد ہی تمام بستیوں کو میں اللہ کریم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنے کا انداز کیا تھا فرمایا من سلنا علیہ حاصب نام کچھ بستیاں وہ تھی جن پہ پتھروں کی اللہ کریم نے آدھی بھیجی کچھ بستیاں وہ تھی مین ہوں جبریل امین نے چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے اور ان کا دماغ کانوں کے راستے سے بہ کے باہر نکل آیا کچھ بستیاں وہ تھی مین ہوں من کو نہ نے زمین میں دھسا دیا مین ہوں من اگر اکنا اور کچھ کو اللہ نے پانی میں گرگ کر دیا اللہ انہیں دربار بنے ہوئے خیال اپنی بولی کا جملہ جنا دربار کی پوجا کرتے ہیں منتا منوتیاں نظر نہیں کھا کھادیا پیتیا ایلی ایلی کیتیا جن کو پکارا کرتے تھے بہاول حق پہ بیڑا دھاک کا یہ پنجاب کے تحفے ہیں گجرات میں دیکھیے میں نے ان گناگار آنکھوں سے دیکھا ان گناگار کانوں سے سنا نعرہ لگ رہا تھا جینو دے وے مولا اونو وے شاہ دولا جنگ کوئی آپ سے دور تو نہیں ہے آپ کے پنجاب کا جنگ وہاں لگ رہا ہے ان گناگار کانوں سے سنا حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اچھا جس طرح آج کل یہ حالات ہیں اللہ پہلی بستیوں والے ان کی حالات فرمایا ہاں ہاں سورت کا نام سورت ہود میرے سامنے بارواں بارہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں آیت نمبر ایک سو ایک رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی مالے کے کائنات نے زمین میں غر کر دیا اللہ کریم یہ ظلم نہیں ہے فرمایا نہیں نہیں وما ہم میں اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں دیا اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پا گئے اللہ پھر تو نے و برباد کر رہا فرمایا ہاں ہاں لیکن کن ظلم انہوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا تھا ہمارے اللتی ملتی من دون مند میرا جام ربے کا جب رب العالمین نے ان کو پکڑا جن کی وہ پکار کیا کرتے تھے اللہ کا عذاب آیا سجادہ نشینوں نے درخواست کی خدا کے لیے ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالو خدا سہی جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا سہی جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اتنے چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا اللہ پکڑ لے کون دم مار سکتا ہے اللہ اللہ رب العالمین نے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو بگڑا حضرت نو علیہ السلام نے چھڑایا نہیں چھڑا سکے قرآن کی تعید تو کر دیجیے اللہ راضی ہوگا حضرت نو علیہ السلام چھڑا سکے تو تو سیلا بابا چھڑا نسی قربان ونیا اللہ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو رب العالمین نے پکڑا حضرت خلیل اللہ والد کو چھڑا سکے نہیں رب العالمین نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کو پکڑا اللہ والد کے کائنات نے منظر بیان فرمایا یہ میرے سامنے اللہ کریم کی لا شگ کتاب رب العالمین فرماتے کائنات والوں زارا بلو مسالا اللہ کریم نے مثال بیان کی حال بیان کیا رب العالمین کن کا حال مالے کے کائنات فرماتے ہیں دنیا والو سارا بلو مسل اللہ کا فرو امراتا تنو اللہ اللہ حضرت نول اسلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ان کا اللہ نے حال بیان کیا مسئلہ نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کریم کون سا حال فرمایا کانتا تحت بدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ہما دونوں عورتیں اللہ کریم کے نبیوں کے نکاح میں تھی لیکن ان دونوں نے خیانت کی فخانتا ہما آپ خیال آج تک اللہ کریم کا کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جس پیغمبر کے نکاح کے اندر کوئی بدکار عورت آئی ہو نہیں نہیں یہ عفت کی خیانت نہیں مسئلہ توحید کی خیانت مراد ہے دعوت کی خیانت مراد علیہ نول کی بیوی نے حضرت نول السلام کی دعوت کو نہیں مانا لوت علیہ السلام کی بیوی نے حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا اللہ فرماتے فلم یوگنیا انہما مین اللہ شیا دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے اللہ اللہ خلن مادہ داخلی رب العالمین کی طرف سے حکم جاری ہوا دونوں عورتیں داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر اللہ پکڑ لے کوئی بھی چھڑا سکتا اصل جی حضرت دیہاتی ہوا جی تھا یہ کیا ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت چلے جائیں گے ہاں جی خالہ جی کا گھر ہے جنت ٹھوکر لگائیں گے جنت کہ نماز کے روزے واہ جی واہ جب حضرات علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکے جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا عرض کر رہا تھا ابرا کی فوج کو رب العالمین نے پکڑا حضرت لوت لوتلے سلاۃوں وسلام کی نا فرمان قوم گولڈا گنیم نے پکڑا اور پکڑا بھی کس انداز میں انتر نئی ہجارہ دن من جی پتھروں کی بارش نازل ہوئی مکہ والے شام کی طرف جاتے تھے تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے ان بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں ویرانی نظر آ رہی ہے تباہی نظر آ رہی ہے اجڑے ہوئے مکان نظر آ رہے ہیں نو شیروا کے در پر لکھا تھا باب زر نو شیروا کے در پہ لکھا تھا باب زر اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے اللہ فرماتے گزرتے بھی ہو لیکن عقل سے کام نہیں لیتے سوتے نہیں ہو نمونہ دیکھنے کے باوجود حال دیکھنے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر اللہ اتنی ضد اللہ پتھر نہیں بھیجتا چلو اویتنا بے عذابن علیم کوئی دردناک دے دے وہ ہمیں منظور ہے لیکن سچے نبی کے پیچھے نہیں چلنا اب آپ خیال میرے محبوب پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں جی اللہ دردناک کا صاحب جی اب افسوس یہ ہے کہ آپ کو سرح کی نہیں آتی اگر نہیں میں عرض کر دیتا ہوں جملہ سر کی آتی ہوتی تو پھر لطف آتا جملے کا میں سنا دیتا ہوں اللہ اللہ فرماتے کان وانت فیہم پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں دردناک عذاب مانگ رہے ہیں میں اللہ دے متحچا کیسے آپ سرکی کی سمجھیں گے میں اللہ دی مت پر نہ دینا میرے محبوب تو منہ آپ کی زبان ہوتی سرح کی پھر لطف آتا میں مثال ارض کرتا ہوں میرا دروازہ کھٹکا اللہ اکبر میں حیران ہو گیا ایک بندہ میرا مخالف دروازے پہ آیا ہوا تھا اللہ یہ تو میرا دشمن ہے مخالف ہے بڑے اس نے مجھے صدمے پہنچائے ہیں میرے دروازے پہ آیا ہوا ہے اللہ دشمن نے کہا جی میں نے بڑی زیادتی کی ہے مجھے معاف کر دیجئے بڑا ظلم کیا ہے بڑا آپ کا دل دکھایا ہے مہربانی کر کے میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں میں نے دیکھا خالی میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا ایک دوست بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا دوست مجھے کہنے لگا مولانا معاف کر دیجئے میں ساتھ چل کے آیا ہوں مجھے لے کے آیا ہے میں نے اپنے دوست کو کہا یار دل تو نہیں کرتا اسے معاف کرنے کے لیے لیکن معاف کر رہا ہوں تیرا منہ تیری وجہ سے معاف کر رہا ہوں ورنہ دل نہیں کرتا اللہ دے ما کان اللہ وانت فیہم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بارش مگرین دردنا گزا مگرین میں اللہ دیتے دے پر نہ منہ کے مطلب اللہ جتنے تک آپ موجود رہیں گے ان کے اندر میں مانگنے کے باوجود عذاب نہیں لوں گا اللہ اللہ بڑی عجیب ترجمانی کی کسی نے قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیے آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جتنے تک کے لال موجود رہے باوجود مانگنے کے اللہ نے عذاب نہیں دیا میرے محبوب جتنے تک آپ موجود ہیں میں اللہ عذاب نہیں دوں گا آج دنیا کے حالات ان احباب پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں کہ نہیں آپ نے باسوک ہو کے جواب بھی نہیں دیا ایک میری طبیعت ناساز ہے آپ بھی پریشان پریشان نظر آ رہے ہیں پریشانیاں مسلمانوں پہ آ رہی ہیں کہ نہیں مصائب دکھ کتنے ناساز حالات ہیں مسلمانوں پر لیکن آمنا لال جہاں موجود ہوں وہاں رب العالمین کی طرف سے پریشانی اور عذاب اور مصائب آ سکتے نہیں احباب جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ تے پنجاب بھائی میں تے پنجاب دا کوئی نہ ناراض نہ ہوا ہے میں تے ہوا صوبہ سردا اور آپ کے پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود حضرت بھی ہیں یہاں موجود ہمارے علاقے میں کہا مولوی صاحب نے دم بدم کھڑے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جی لوگ کھڑے ہو گئے دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود ادھر ہمارے علاقے کی طرف مولوی صاحب نے لوگوں کو کھڑا کر دیا پڑھو پڑھو پڑھو لوگ بےچارے سادے ہیں جی جی کیا پڑھنا ہے دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود حضرت ہم پڑھتے تو ہیں کہاں ہیں حضرت بھی ہیں یہاں موجود کہاں ہیں واہ بھائی واہ تم سادے لوگ آ گئے آ گئے وہ ہمارے علاقے میں یہ منظر ہوا آگے آگے وہ تاج والے کھڑے کھڑے ہو ہو جاؤ جاؤ سب پڑھو درود آگے آگے وہ تاج والے لوگوں نے کمل ہمیں تو نظر نہیں آ رہے کہاں ہے کہ تم نے نہیں سمجھا میں نے کہا گئے آئے بھی سی اور ہم نے تو نہیں دیکھا جی تاری اکھ نہیں دیکھا لی آمنا کے لال موجود ہوں پھر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں مسائل کیوں آ رہے ہیں دکھ کیوں آ رہی ہیں جہاں رحمت عالم کا بسیرا رہے گا دور اندھیرا رہے گا رحمت کا ڈیرا رہے گا میں نے سورت المجادلہ سے پوچھا اے سورت مجادلہ تو مسئلہ سمجھا ہر جگہ موجود کون ہے سورت مجادلہ کا انداز اٹھائیسواں بارہ یہ میرے سامنے سورت المجادلہ رب اللہ العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر سات کے اندر الم اللہ علم معافی سماواتی و مافیل ارض ما یقون من جا سلا ستین اللہ ولا خم ستین اللہ و ساد سوہم ولاد نام ظال کا ولاک سرنا ما وماہ ماں کانو اور سننے والے مخاطب آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اس کا بھی حال جاننے والا اللہ زمین والوں کا حال جاننے والا بھی اللہ فرمایا تین بندے مشورہ کر رہے ہوں چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے مشورہ کرنے والے پانچ ہوں چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے بندے کم ہوں یا زیادہ اللہ کریم ساتھ ہے آئی نما کانو جہاں بھی ہوں اللہ ساتھ ہے ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے قدرت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اللہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو کبھی بھی امت میں پریشانیاں نہ آتی اللہ اللہ فرمایا کان اللہ ہو نہیں بہم اب آپ جملے بے دھیان اور اب نے امنا کلال کی موجودگی میں مانگنے کے باوجود بھی دشمنوں کو آسام نہیں دیا یہ امام الانبیاء کی عزت ہے کہ نہیں اگر آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس کو سمجھتے ہیں تو باسوک جواب تو دے دیجئے میرا سوال اور آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں آپ کی موجودگی میں عذاب کا نہ آنا یہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی عزت افزائی ہے کہ نہیں ہے بہت بڑی عزت ہے اب آپ ایک حدیث پاک کی مثال آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں جا رہا ہوں ایک صلح کرانے کے لیے چند بندے میرے ساتھ آؤ حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ امید ہے نماز کے وقت تک ہم واپس آ جائیں گے اگر نہ آ سکیں صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ تعالی میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت کرا دیں آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے کبھی لبنی امرب نے تشریف لا کے جماعت کرائیں گے نماز کا مقد تنگ ہونے لگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اور ارد کرتے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی کو آپ نماز کرا دیں ٹھیک ہے یہ وقت تنگ ہو رہا ہے نماز کا صدیق اکبر مسلح پہ آ گئے اللہ اکبر نماز شروع کرائی سورت فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد کلام مقدس کی اور سورت کی کرا شروع کر دی اللہ اکبر یہ کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سواری سے اترے مسجد میں پہنچے صحابہ کرام نے دیکھا آمنا گرال تشریف لے آئے ہیں وہ جگہ دیتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے گئے پہلی پہلی صف میں آ گئے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں کون ابو بکرین بکان ازا کار قرآن روا البخاری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے بہت زیادہ روتے تھے دیکھنے والوں کو بھی ترسایا کرتا تھا اب یہ کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحابہ کے نام نے کیا کیا ایک دو آدمیوں نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں وہ تو کلام مقدس کی تلاوت کے اندر خوشو خزو کے ساتھ مصروف اب صحابہ کرام نے اور ذرا زور کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا اللہ اکبر یہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نحرن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اگلی صف کے اندر حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ کیا ہاں اشارہ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تو جماعت کرئی رکھ میں آمنا دلال تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہنا صدیق پیچھے ہٹائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت شروع کرائی اباب اور قرآن مجید کی تلاوت وہاں سے شروع کی جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی رکعت شروع کرا دی آگے قرآن کی تلاوت نماز مکمل ہوئی کہاں سے شروع کی جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑی فاتحہ نہیں پڑھی آپ تو کہتے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا بنے گا ہائے ہائے سوچئے تو صحیح کہاں سد پہنچ رہی ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به اذا كبر فكبروا اذا قرا فانصتوا او كما قال النبي صلى الله علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم امام کی ابتدا کرو پیچھے پیچھے چلو امام کہے اللہ اکبر تم نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر امام قرآن کریم کی کت کریں تم چپ رہا کرو فیری وایا دین کالن صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہو امام ان الامام امام لہو کات او کما کالا علیہ سلامت وسلام آپ فرماتے ہیں جو بندہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے امام قرآن پڑے گا مقتدی کا سمجھا جائے گا پھر اس روایت کا کیا بنے گا قال النبي صلى اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فاتحة کے بغیر نماز نہیں ہوتی ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سفیان ابن عیینہ جو راوی ہیں اس روایت کے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لمن يصلي وحده اس بندے کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو صاف مقتدیوں کی طرف سے امام نے کلام مقدس کی تلاوت کرنی ہے نماز پوری ہو گئی آپ نے فرمایا صدیق اکبر حکم ایک بات تو آپ سے کرنی ہے جی دوسری بات صحابہ نام سے کرنی ہے آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں مارنا شروع کر دیا امام صاحب کو توجہ دلانی تھی کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم للرجال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد موجود ہیں جماعت کے اندر اور امام کو توجہ دلانا چاہتے ہیں تو مردوں نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر عورتیں موجود ہیں جماعت کے اندر اور اور امام کو توجہ دلانی ہے امام بھول رہا ہے تو عورتوں نے زبان سے سبحان اللہ نہیں کہنا عورتوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے تاکہ امام کی توجہ ہو جائے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے نماز ساتھ پڑھ رہی ہے امام کے پیچھے امام کو توجہ دلانی ہے مرد نے تو کہنا ہے سبحان اللہ لیکن عورت کو زور سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت واہ پنجاب والے ہو اچھی سبحان اللہ آخر کی اجازت نہیں تے گانے گا کی اجازت ہے واہ پنجاب والو تمہارے فیصلے ہائے ہائے خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساد کرے اونچا سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے گانے گا پر اکبر آتے بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں گہراتے سے گڑ گیا پوچھا میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی بڑھ گیا اکبر کہتے ہیں مجھے بغیر پردے کی عورتیں نظر آئیں میں نے کبھی بھی ہو پردہ تمہارا نہیں ہے کہنے لگے واہ اکبر جی سوی صاحب تہن کی پتا پردہ پی گیا سارے خامت کی اکل اتنے ابا جان کی عقل پہ پردہ بن گیا بھائی کی عقل پہ پردہ بن گیا اس لیے ہم بغیر پردے کے باہر پھر رہی ہیں اور کلام مقدس کا انداز یہ میرے سامنے اٹھارواں بارہ سورت کا نام سورت النور رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اللہ یا یزرب نہ پیار جو نہیں من زینتہن اللہ الی ائی ہر منہ میں لال نکم تو سورت النور آیت نمبر اکتیس اٹھانواں بارہ خبردار اگر عورت جا رہی ہے باہر خوشی غمی کے لیے اور پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے زور سے زمین پہ پاؤں نہ رکھے تاکہ زیور کی آواز کسی غیر محرم مرد کے کان میں نہ پہنچ جائے اگر عورت نے پاؤں زور سے زمین پہ رکھا اور اس کے زیور کی آواز غیر محرم مرد کے کان میں پہنچ گئی فہیا زانیہ ایسی عورت اللہ اللہ کے کاغذوں میں لکھی جائے گی زیور کی آواز کا پردہ دروازے تے کھلو کے جھگڑا لاوی ہوئے پورا محلہ سنتا پیا جی ہو کیرا کیرا بندہ درد دل سنا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی سہر بھی کرتا ہے کار تریا کی یہ تو عورتوں نے کرنا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تصدیق مرد اگر ہو تم نے سبحان اللہ کہنا ہے میرے صدیق یہ بتائیے آپ کیوں پیچھے ہٹائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نارد کرتے ہیں ماں کانا لبن یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب خیال حباب سرحقی دا جملہ میرا دل نہیں کردا جو صدیق اگے ہوے نبی پیچھے ہوے اللہ کے محبوب میں آگے اور آپ پیچھے میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا آپ تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ احباب میراج والے موقع پر زمین کا جو سفر ہوا اسے کہتے ہیں اسرا اور زمین سے اوپر جو اللہ کریم نے سفر کرایا اسے کہتے ہیں میراج اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے آپ فرماتے ہیں مسلم انبیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحیح تعداد اللہ کریم بہتر جانتا ہے ان تمام امبیالے مسلط سنام کے مثال جسم پیش کیے گئے میں سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں روحیں روحوں کو موجود کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام دنیا والے اسی عنصری وجود کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے سنت جماعت کا کلام مقدس اور امام الانبیاء کے فرمان کی روشنی میں اللہ نے زندہ زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا قیامت کے قریب نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے باقی امبی علیہ السلام کے مثالی اجسام روحیں علیہ السلام اصل وجود کے ساتھ انتظار ہے اب آپ خیال بات کو سمیٹنے لگا ہوں مسلح خالی پر آئے کون آئے گا مسلح پر جبریل امین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کر دیا اللہ کے محبوب آپ نے نماز پڑھانی ہے آپ کا لقب ہو گیا امام المبیا اللہ خدا کے لیے آخری میرا جملہ دھیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب آپ کو کیوں ملا آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں پتہ نہیں مجھے یہاں پتہ نہیں ہے یہاں بھی ہوگا تو ایسے ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے ہمارے علاقے میں جب جماعت ہوتی ہے امام آگے کھڑا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں چپ کر گئے مینو شک پی گیا آگے کہاں مسلح پہ میں مقتدی بھی مسلح پہ نہیں ہوتے ہمارے علاقے میں تو امام آگے ہوتا ہے یہاں بھی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت انبیاء علیہ السلام کی کرائی نہیں کرائی امامت کرائی آمنا کے مسلح پہ تھے انبیاء علیہ السلام پیچھے ہم مسلح پہ تھے پیچھے نہیں تھے امام تب بنے نا اب مسلح پہ آگے تھے پیچھے کمال ہے پیچھے تھے آگے نہیں تھے جبریل امین نے آگے کھڑا کر دیا آپ بن گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے پیچھے کمال ہے لوگ کہتے ہیں ہر جگہ تے موجود حاضر ناظر کہاں گیا حاضر ناظر کا مسئلہ آگے تھے تو پیچھے نہیں تھے رب کعبہ کی قسم ہر جگہ موجود مانو گے آپ کے امام الانبیاء ہونے کا انکار کرنا پڑے گا امام الانبیاء تب بنے آگے تھے پیچھے نہیں تھے ہر جگہ مانو گے امام الانبیاء ہونے کا انکار کرنا پڑے گا اگر امام الانبیاء مانو گے ہر جگہ موجود ہونے کا انکار کرنا پڑے گا درنگی چھوڑ دے دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ نو پیچھے ہٹائے اللہ کے محمود آپ امام الانبیاء ہیں آپ کی موجودگی میں نے مسلم بھی مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے میں کی کیا جڑا تھا آپ کے ہوتے ہوئے میں مسلح پہ کھڑا ہو جاتا اس لیے پیچھے ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز پوری کرائی صدیق کے دل کے اندر آمنا کے لال کی عزت تھی اور جو نبی کو ہر جگہ موجود ماننے کے باوجود خود مسلح سنبھال لیں آپ فیصلہ کرو میں تھے مفتی کوئی نہ آپ کے ہوتے ہوئے مسلح خود سنبھال لیں اللہ جی یا مسلح چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ مسلح چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ آمنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے تک دل کے اندر عزت نہ ہوگی کبھی بھی اس بندے کی اللہ کے ہاں عزت نہیں ہو سکتی بس چند الفاظ عرض کر دیے نہ سازی تباہ کے باوجود اللہ قبول کر لے ربنا تقبل منا انا کنت سمیع العلیم و تب انا کنت التواب الرحیم جن ہمارے عزیز ساتھیوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کو قرآن مجید کا فہم قرآن مجید کا علم پھر اس پر عمل کرنے کی